يا يا يا يا يا أيها أيها أيها أيها أيها أيها الأسد ساد بسم اللہ الرحمن رحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے بعد شہادت حسین امام حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا حاکم وقت کا حکم پسر سات کے پاس یہی تھا کہ جتنا بھی ظلم ہو سکے امام حسین پر کیا جائے لاش حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے لیکن ایک حکم یہ بھی تھا کہ لاش کو اس طرح پامال کیا جائے کہ لاش کے حصے بھی کسی کو دفن کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو انہوں نے گھوڑے دوڑائے امام حسین کی لاش کو پامال کیا بہت بڑے مصائب لیکن جب خیمے جلنے کے بعد یہ شور ہوا کہ اب اس طرح حسین کی لاش کو دوبارہ پامال کیا جائے گا کہ لاش حسین کو پارا پارا کر دیا جائے ریزہ ریزہ کر دیا جائے جب یہ حکم ملا اور شور ہوا کہ حسین کے لاشے کو دوبارہ پامال کیا جائے گا تو جناب فضا نے شہزادی حضرت زینب سے فرمایا کہ میں نے واقع کربلا اپنی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سے سنا ہے میں نے رسول خدا سے سنا ہے میں نے مولا کائنات علی بن ابی طالب سے واقع کربلا کو سنا ہے رسول اللہ کا غلام سفینہ جس کی مدد ایک شیر نے کی تھی کہتے ہیں کہ وہ شیر اسی بن میں کہیں آ کر قیام پذیر تھا جناب فضا نے شہزادی حضرت زینب سے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس صحرا میں اس شیر کو آواز دوں تاکہ وہ میرے آقا کی لاش کو بچا سکے کہ حضرت زینب نے جناب فضا کو اجازت دے دی جناب فضا نے اس شیر کو اس کا نام اس کی کنیت کے ساتھ پکارا اور جب وہ شیر نمودار ہوا تو آنسو بہاتے ہوئے حضرت فضا نے کہا کہ فاطمہ کا نور عین اس بن میں تین دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے اس کی لاش کو پامال کیا ہے اب دوبارہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے تو جا اور جا کر فاطمہ کے لال حسین کی لاش کو بچا دے کہتے ہیں وہ شیر مختل کی طرف آیا جہاں امام حسین اسلام کا لاشا پامال شدہ پڑا ہوا تھا اور جب وہ لاش کے قریب آیا حضرت امام حسین کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا ایسا لگتا تھا جیسے امام پر سے صدقے ہو رہا ہے اور اس کے بعد ایسی آواز نکالتا تھا جیسے دور کہیں جنگل میں کوئی فریاد کرتا ہے یا روتا ہے اور اس کے بعد اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے لال پر جوان لال کی میت پہ ماتم کرتی ہے ہم جب بھی اس مقام پر کربلا میں جائیں گے اور جب بھی زیارت کریں گے کہ جو مقام شیر فضا ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ شاید کہ جناب فضا اس شیر کو آواز دے رہی ہے اور وہ صدا آپ کے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوگی چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ شیر شیر شیر فضا شیر فضا شیر فضا فضا شیر جس گھڑی شام غریب آئی فضا میدان میں کھڑی چلائی ابو حارث ہو کہاں آ جاؤ بے سہاروں کی مدد فرماؤ رن میں ہے لاش حسین ابن علی کرنے آ جائے پامال شکی اپنے وعدے کو نبھاؤ آؤ کے لاشے کرو ایک صدا تم کو سفینہ نے جو دی تم نے آ کر وہاں امداد ہے کی وہ صحابی رسول دو سرا اور میں تو ہوں کنی دے زہرا میرا رتبہ ہے جدا دے رہی ہوں میں صدا آئی سب پہ غربت کی گھڑی باقی بھائی ہے نہ بیٹا کوئی اپنے کو نبھاؤ آؤ بات کے لاشے کا کرو چلے آؤ موجزا رب نے جو فیضا کو دیا عہد جو تین دعاؤں کا کیا واسطہ دے کے اسی وعدے کا مانگی رب سے یہی فضا نے دعا ابھی رہتا ابو حارث ہے جہاں میری آواز یہ پہنچا دے وہاں اپنے وعدے کو نبھاؤ آؤ پہلا شب چلے شیشا شیر شیر بس واسطہ تم کو رسول حق کا واسطہ تم کو علی کا ہے دیا وہ علی شیر خدا جن سے وعدہ تھا کیا اسی وعدے کی قسم جلد آؤ زیغم دے رہی ہوں جو تمہیں میں یہ صدا حکم مجھ کو ہے یہ زینب نے دیا اپنے وعدے کو نبھاؤ آؤ شدی کلاش کروا شا شیر شیر فیسا لگا اکبر کے ہے نیزا ہے ہے تیر اصغر نے ہے کھایا ہے ہے ٹکڑے قاسم کا سرافا ہے ہے مارا عباس کو پیاسا ہے ہے ہو گئے قتل شہل شاہ امم ہے پریشان بہت اہل حرم اپنے وعدے کو نبھاؤ آؤ پہلا شبیر کے لاشے کر کرو چلے آؤ ستم تم تھک سب قتل ہوئے پر ستم گار ستم کرتے رہے کاٹے خنجر سے ہیں پیاسوں کے گلے اب یہ پامال کریں گے لاشے حد سے تم کیے رکے گی نہ کبھی ہوگا پردہ بھی تو پامال ابھی اپنے وعدے کو نبھاؤ آؤ پہرہ شب کے لاشے شا شا شے شرف شرف شرف شرف واقعہ میسا مسلمان راوی نے لکھا آ گیا شیر وہ اور لاش پہ پہرا بھی دیا پہرا دیتا رہا پہرا دیتا رہا پہرا دیتا رہا آنکھوں سے رہا خون رواں جب تلک دفن کو آئے نہیں سجاد وہاں کربلا جاتے ہیں ظاہر جو مقام فضا ابھی محسوس وہاں ہوتی ہے فضا کی صدا اپنے وعدے کو نبھاؤ آؤ پہلا شبیر کے لاشے کر کرو چلے آؤ چلے آ